عزیزہ نعمان سلام و رحمت سورہ فاتحہ کے درسوں کے جو کیسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا تعارف پہلی نشست میں کرایا جا چکا ہے اب ہم سورہ فاتحہ سے درس کی ابتدا کرتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے ان الفاظ کو سامنے لانا ضروری ہے جو اسی صورت کے آغاز میں نہیں بلکہ قرآن کریم کی ہر صورت کے آغاز میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں بجز ایک صورت کے جسے سورہ التوبہ کہتے ہیں اس صورت کی ابتدا میں یہ الفاظ اس لیے نہیں لکھے جاتے یا پڑھے جاتے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ یقینی طور پر طے نہیں پا سکا تھا کہ سورہ التوبہ ایک الگ صورت ہے یا سابقہ صورت الانفال ہی کا ایک حصہ ہے یعنی مسلسل یہ ایک ہی صورت چلی آتی ہے یا یہ ایک نئی صورت ہے تو چونکہ یقینی طور پر یہ طے نہیں پا سکا تھا اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سورت تو اب توبہ الگ رکھی لیکن آٹھویں سورت الانفال اور نویں اب توبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا کہ اس کا تسلسل بھی قائم رہے اور یہ ایک الگ صورت بھی نظر آئے یہ محض ایک ٹیکنیکل سی بات ہے قرآن کریم کے مفہوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا پرانے کریم تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے الحمد سے وناس تک ایک مسلسل کتاب ہے مربوط کتاب ہے یہ صورتوں کے الگ الگ نام بہرحال یہ بھی حوالوں کی آسانی کے لیے ہیں جیسے آیتوں کے الگ الگ نمبر اور اسی طرح سے قرآن کریم کو جو تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے محض تلاوت کی غرض سے اور خاص طور پر افاظ نے اپنی آسانی کے لیے پورے قرآن کو حصوں میں تقسیم کیا اور وہ ہر حصے کا نام ایک پارا رکھ دیا پاروں کی اتنی خصوصیت ہے اور جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے صورتوں کے الگ الگ نام بھی حوالوں کی کی سہولت کی غرض سے ہیں کہنا یہ رہا تھا کہ ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ملتے ہیں اور ویسے بھی ہم مسلمان جو کام بھی کرتے ہیں جس مقصد کا بھی آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اس اعتبار سے بھی دیکھیے تو یہ بڑی اہم سے الفاظ اہم سے ٹکڑا ہے بعض احباب کا خیال بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بذات خود ایک آیت ہے چنانچہ جب وہ کسی کی آیتوں کا نمبر شمار کرتے ہیں تو اسے پہلی آیت کہتے ہیں دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں سورت کو اپنی پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے اور یہ بسم اللہ کے الفاظ ہر سورت کے اوپر تبرکن لکھے جاتے ہیں لیکن بہرحال صورت یہ ہو یا وہ ہو یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ میں سورہ میں یہ الفاظ اسی طرح سے آئے ہیں اس میں کہا یہ گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تو اس کا آغاز اس طرح سے کیا من ہوں صدمان و امنا الرحمن رحمان کیونکہ یہ الفاظ اسی طرح سے قرآن کریم کے متن کے اندر آ گئے ہیں اس لیے یہ الفاظ من اللہ یعنی وہی خداون بھی ہیں اور ہمارے لیے اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے عام طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں سات نام اللہ سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے بسم اللہ میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کے معنی شروع کرتا ہوں ان معانی کے لیے اس سے پہلے اب تداؤ کا لفظ معذوف مانا گیا ہے جس کے معنی ہے میں چو کرتا ہوں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اکراؤں کا لفظ معذوف ہے کیونکہ سورہ الف میں آیا ہے رب ربی خالق کہا جاتا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز اس آیت سے ہوا تھا جس میں حضور سے کہا گیا تھا کہ تو پڑھ سات نام اپنے رب کے جس نے پیدا کیا اس آیت کا صحیح مفہوم اپنے مقام پر آئے گا بہرحال کہنا یہاں یہ مقصود تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں سات نام اللہ کے اور اس میں کیونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی میں شروع کرتا ہوں او اس لیے مانا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ الفاظ تھے اور وہ معروف ہیں پڑھے نہیں جاتے ان کا مطلب یہی دیا جائے گا لیکن اگر ذرا گہرائی میں جایا جائے تو اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نہ تو اس سے پہلے کوئی لفظ معذوف ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں شروع کرتا ہوں یہ جو بسم اللہ میں بے کا حرف آیا ہے اس کے معنی ساتھ کیے جاتے ہیں ساتھ نام اللہ کے ٹھیک ہے اس کے معنی ساتھ بھی ہیں لیکن جیسا کہ آپ تعارفی درس میں سن چکے ہیں عربی زبان میں تو ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف کے بھی متعدی معنی ہوتے ہیں اور ان میں سے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا معنی معذو اور مفہوم اور منسوخ کے اعتبار سے اس آیت میں صحیح سکھ بیٹھتا ہے جب اس کے پہلے کوئی لفظ معذوف نہ مانا جائے تو پھر بے کے معنی ساتھ کی بجائے دوسرے معنی لینے چاہیے اور اس کا دوسرا اہم معنی دے کا ہے مقصد غائب سبب یعنی میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں وہ اس مقصد کے لیے ہے اس کی غائب یہ ہے اس کا سبب یہ ہے اس کی علت یہ ہے میں یہ اس لیے کر رہا ہوں اب یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ بسم اللہ کے معنی ہوئے میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا اس کا مقصد اس کی غائب اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے آگے بات آئے گی دوسرا لفظ دو کے ساتھ لفظ جو پہلا آیا ہے وہ اسم ہے اسم کا ترجمہ عام طور پر نام کیا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے جسے اللہ کہتے ہیں ذات خداوندی کا نام اور باقی تمام اللہ کی صفات ہیں صفت کے لیے عربی زبان میں لفظ اسم آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسم کا مادہ تین واؤ ہے اور اس مادہ کے بنیادی معنی ہے کسی ایسی کوئی ایسی علامت جس سے متعلقہ چیز پہچانی جائے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات کی کنا حقیقت کو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی وہ بڑھ طرف خیال و قیاس و گمان و وہم ہے اس لیے اللہ کے متعلق تو ہم کچھ نہیں جان سکتے لیکن اس نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان صفات سے اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ صفات خدا بندی خدا کے اسما کہلاتی ہیں چنانچہ سورہ الحشر میں مختلف صفات خدا بندی بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے لہ انسٹھ بٹا چوبیس خدا کی تمام کے ساتھ حسین ترین اور کامل توازن دیے ہوئے ہیں لہذا میرے نزدیک بسم اللہ نے اسم سے مراد کی فتح خدا بندی ہے اسماء خدا بندی ہے اس کے بعد بسم اللہ میں دس آتا الگ معاف رکھیے گا دوسرا دس اللہ آتا ہے اور میں نے ابھی ابھی عرض کیا ہے کہ اللہ تو خدا کا ذاتی نام ہے تو بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی اس صفت یا انتفاد کے مقصد یا غرض کے لیے یہ کام شروع کیا جاتا ہے یا یہ کچھ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے رحمان اور رحیم یہ خدا کے دو اسما ہوئے یہ خدا کی دو صفات ہیں جن کے لیے یہ کچھ کیا جائے گا ان معنی کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا یا کیا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور اور نمود ہو یعنی یہ صفات خداوندی محسوس طور پر بروئے کار آ جائیں جب قرآن کریم کی کسی صورت کے آغاز میں آنے والے ان الفاظ کو خدا کی طرف منسوخ کیا جائے یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق ایسا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا ارشاد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن یا قرآن مجید کی اس آیت کو یا اس صورت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہماری صفت رحمانیت اور رحیمیت کی عام نمود ہو جائے اور جب ایک عبد مومن ایک مسلم ایک مسلمان اپنے کسی کام کی ابتدا ان الفاظ سے کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اس کام کو اس لیے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اس سے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کی نمود ہو جائے وہ اللہ کی غائب خدا کی صفت رحمانیت و رحیمیت کو عملاً بروئے کار لانا ہے عملاً بروئے کار لانا ہے اب سوال یہ سامنے آئے گا کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت سے مفہوم و مقصود کیا ہے یوں تو خدا کی تمام صفات اپنے اپنے مقام پر یکساں عظمت اور اہمیت کی شامل ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جن صفات کو خدائی پروگرام اور اس کے اتباع میں انسان کے پروگرام کی غرض و غائب بتایا گیا ہو وہ خاص اہمیت کی حامل ہوں لہذا یہ دونوں خدا بندی یہ دونوں لفظ رحمان و رحیم یہ بڑے گہرے غور اور فکر کے متقاضی ہیں پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اسی مقام پر ان کا قرآن مفہوم واضح کر دوں لیکن دو ہی قدم آگے چل کر ہمارے سامنے سورہ فاتحہ جب پہلی دوسری آیتیں آئیں گی تو اس میں آئے گا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو چونکہ یہ الفاظ وہاں آتے ہیں اس لیے ان کے مفہوم بیان کرنے کا صحیح اور مناسب مقام وہی ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا خیر دست آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسانی دنیا میں اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت عام ہو جائے اور اس کے بندے جس پروگرام کو بھی ہاتھ میں دیں اس کی غرض و غائط بھی یہی ہونی چاہیے منابری اس وقت میں جو اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کریم کے معنی اور مطالب بیان کر رہا ہوں اور آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا عام ظہور ہو جائے میرے پیش نظر بہار حال یہی مقصد ہے اور یہی میری تمام کوششوں کا منتہا اور مطلوب ہے جب آگے چل کر رحمان اور رحیم کے کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا تو پھر اس وقت آپ سمجھ جائیں گے اور سمجھ ہی جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جھوم اٹھیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کتنے بڑے پروگرام کا کتنے عظیم مقصد حیات کا اعلان ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ الفاظ صرف دہرانے کے نہیں ہیں الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک پروگرام ہے کہ جس کو عملاً بروئے کار لانا امت مسلمہ کا فرض ہے اور اس میں تعاون و شرکت کرنا ہر مسلم عبد مسلم کا فریضہ حیات تو یہ ہوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ یوں کہیے کہ جیسے پریفیس ہوتا ہے انٹروڈکشن ہوتی ہے کسی کتاب کی اور واقعی اس سورت کی سات چھوٹی چھوٹی آیات میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا ملخص سمٹ کر آ گیا ہے تو قطن مبالغہ نہیں ہوگا بڑی ہی جامعہ صورت ہے اور اوپننگ اسی قسم کی صورت سے قرآن کریم کا ہونا چاہیے اس لیے ہم اس کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اس کا پہلا لفظ ہم الحمد للہ رب العالمین کے عام طور پہ معنی کیے جاتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا میں اس ترجمہ اور اس کے مفہوم کے متعلق تو بعد میں عرض کروں گا پہلے میں اس اعتراض کو لیتا ہوں جو غیر مسلم بالعموم اس مفہوم یا اس ترجمہ کے خلاف کرتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کا خدا اللہ عجیب ہے جو خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں کسی کا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے منہ سے خود اپنے متعلق ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا ان کا یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے وہی خداوندی کے ذریعے جو قرآن کے اندر محفوظ ہے در حقیقت اس انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایسا کہیں اور ایسا کریں یہ ہدایت ہے یہ ڈائریکٹوز ہیں جو دیے گئے ہیں خدا کی طرف سے لہذا الحمد سے مراد یہ نہیں کہ خدا اپنی تعریف آپ کرتا ہے وہ تو اس سے مستغنی ہے اس نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو اور اسے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو کہ ساری حمد خدا کے لیے ہے اصل یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے شروع میں ہی ایک لفظ قل کو محضوف مان لیا جائے کہ شروع میں اس کے کل ہے سے کہو تو اس کے بعد سارا قرآن کریم جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جائے گا یہ سمجھا جائے گا کہ خدا نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم ایسا کہو ایسا کرو لہذا اس اعتبار سے غیر مسلموں کا وہ اعتراض کوئی وزن نہیں رکھتا اب آئیے حمد کی طرف جیسا کہ میں نے ابھی ترجمے میں کہا ہے اور ہر ترجمے میں آپ کو یہ ملے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے یعنی حمد کا ترجمہ تعریف کیا جاتا ہے یہ ترجمہ قرآن مفہوم کو صحیح طور پر واضح نہیں کرتا آپ کو معلوم ہے پہلے تعارفی درس میں میں عربی زبان کی وسعت اس کے مادوں کی حقیقت اس کے اختصاصات یہ تمام بیان کر چکا ہوں تعریف کے لیے عربوں کے ہاں اور الفاظ بھی ہیں خود تعریف بھی تو عربی زبان ہی کا لفظ ہے لیکن قرآن کریم میں وہ الفاظ خدا کے لیے استعمال نہیں ہوئے اس کے لیے حمد کا لفظ ہی آیا ہے لہذا اس لفظ کے بنیادی اور حقیقی مفہوم کو سمجھ لینا نہایت ضروری ہے کہ حمد کے معنی کیا ہیں عرب اس لفظ کو کن معانی میں استعمال کرتے تھے زمانہ نزول قرآن کی عربی میں اس کا اس کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا جب وہ مفہوم سامنے آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کے لیے یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے اور یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے اس کا مقصود اس سے کہیں بلند اس سے کہیں وسیع تر ہے عربوں کے ہاں کسی نہایت حسین متناسب نادر شاہکار ماسٹر پیس کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو جذبات تحسین اپریشیشن کے جو جذبات بے ساختہ بیدار ہوں آج خود دل سے اٹھیں ان کے والہانہ اظہار کو حمد کہا جاتا ہے ویسے تو انہی الفاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ حمد کے معنی کیا تھے لیکن اس کے لیے وہ چند شرائط بھی شاید عائد کرتے تھے کہ حمد کن چیزوں کی کی جائے گی اور کس انداز سے کی جائے گی پہلے پہلی شرط تو یہ تھی کہ جس حسن و رانائی اور شاہکار کی ستائش کی جا رہی ہے وہ ایک خارجی حقیقت اور محسوس شے ہونی چاہیے غیر محسوس اور مشاہدے میں نہ آنے والی چیزوں کے متعلق ہمارے دل میں جذبات تحسین و ستائش پیدا نہیں ہو سکتے مثلا ہم کسی مصور کی تعریف اس کی ان تصاویر کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں جو مرئی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں اسی لیے قرآن کریم نے ان نمود و نمائش کا ذوق رکھنے والوں پر طنز کیا ہے جو بغیر تعمیری اور نفع بخش کام کرنے کے اپنی ستائش چاہتے ہیں نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یو این یحمدو بما لم یفعلو تین بٹا ایک سو ستاسی یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں کی بنا پر کی جائے جنہیں وہ کرتے نہیں ہیں لہذا محض کسی نظریہ یا کسی آئیڈیل یا کسی قسم کے تصور کے مطابق کے لیے ہم کا لفظ نہیں آئے بولا جائے گا وہ آئیڈیل وہ نظریہ وہ تصور جب عملی شکل میں ماسوس پیکر میں سامنے آئے گا اور وہ اگلی شرطیں بھی پوری کرے تو اس وقت اس کے لیے ہم کا لفظ بولا جائے گا اس سے پہلے نہیں بولا جائے گا یہ ہوئی پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کی جس بات یا جس کام کی حمد کی جا رہی ہو وہ اس سے اختیاری طور پر سازاد ہونی چاہیے اضطراری طور پر یا مکینکی انداز سے کسی فیل کا سرزد ہو جانا حمد کا مستحق نہیں بناتا حتیٰ کہ وہ حسن جو کسی میں پیدائشی طور پر موجود ہو یعنی اس کا اپنا اتفاقی نہ ہو اس کے لیے بھی حمد کا لفظ نہیں بولا جاتا مدہ کا لفظ بولا جاتا ہے مثلا وہ کہتے یہ ہیں کہ رقص تاؤس میں مور کے ناچ میں تاؤس یعنی مور مستحق کے حمد ہوتا ہے اور اس کا خالق یعنی خدا سزاوار معاف رکھیے گا رقص تاؤس میں تاؤس مستحق کے مدہ ہوتا ہے اور اس کا خالق یعنی خدا سزاوار حمد ہوتا ہے اس لیے کہ تاؤس کا رقص اس کی اپنی کسی کاریگری کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ اس کے فطرت کے اندر ہوتا ہے اور خود سرزد ہوتا ہے لیکن خدا نے وہ خصوصیت پیدا کی ہے اس لیے خدا مستحق سے حمد ہے اور تاؤس مستحق سے مد تیسری شرط یہ ہے کہ حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حمد کرنے والے کے دل کی آواز ہو کسی کے دباؤ سے اس کی تعریف کرنا حمد نہیں مدہ کہلائے گا نہ ہی حمد میں ملمہ کاری نمائش منافقت یا کسی کو بنانے کے لیے تعریف کرنے کا کوئی دخل ہو سکتا ہے حمد میں جذبات تاثین بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں یوں کہیے کہ کسی مصور کے نادر شاہکار کو دیکھ کر مونالیزا کے تبسم کو دیکھ کر بے ساختہ جو زبان پہ آ ہا ہا ہا اسے ہم کہا جائے گا اس میں تصور نہیں آورد نہیں بناوٹ نہیں دل سے بے ساختہ اپریسیشن کے جذبات کا اظہار جو ہوگا اسے حمد کہا جائے گا اگلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی حمد کی جا رہی ہو اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے محض گمان کی بنا پر حمد نہیں کی جا سکتی مبہم تصورات دھندلے نقوش شکوک اور تجزب پیدا کرنے والے خیالات کبھی ہم کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے ہم فریب تخیل تواہم پرستی اور اندھی عقیدت سے نہیں ابھرتی اس کا سرکشمہ وہ یقین محکم ہوتا ہے جو علا وجہ بصیرت حاصل ہو اگلی شرط یہ ہے کہ جن نفع بخش کشش انگیز رانائیوں اور حسن و تناسب کے شاہکاروں کی حمد کی جا رہی ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درجۂ کمال تک پہنچ چکے ہوں اور ان کی نفع بخشیاں محسوس ہوں جو آٹھ تکمیل تک نہ پہنچا ہو یا جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو وہ مستحق و ستائش نہیں ہوتا آٹھ برائے آرٹ موجب میں تو ہو سکتا ہے سزاوار حمد نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ مستحق حمد وہی شے ہوگی جو نو انسانی کے لیے نفع بخشی کا موجب ہو یہ ہے لفظ حمد کا مفہوم عزیزان نمان محاورہ عرب کی روح سے لفظ حمد کے اس مفہوم کی روشنی میں عزیزہ نے من آپ بتائیے کہ کیا دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کیا اردو زبان کا لفظ تعریف یا انگریزی زبان کا لفظ پریز وہ اس مفہوم کا حامل ہو سکتا ہے اور پھر قرآن کریم نے تو اس کو الحمد کہا ہے جب اس لفظ پر الاسلام یعنی ال آ جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر قسم کی حمدیت اپنی انتہائی درجے میں صرف خدا کے لیے ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے قیاس و خیال و گمان و وہم سے ماورا ہے اس لیے اس کی ذات کا محض ذہنی تصور حمد کے جذبات بیدار نہیں کر سکتا کیونکہ حمد کی شرط اولی یہ ہے کہ وہ شہ محسوس ہو لہذا جس طرح کسی تصویر کی تعصیم سے در حقیقت مصور کی حمد مقصود ہوتی ہے اسی طرح خدا کی حمد اس کی مخلوق کی رانائیوں اور نفع بخشیوں کو سامنے لانے ہی سے ہو سکتی ہے اس نے خود کہا ہے وہ ان شعین اللہ سب ہو بے حمد ہی سترہ بٹا چوالیس کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی حمد کی منہ بولتی تصویر ہے اس میں لفظ تصویر بھی آیا ہے اس کا مفہوم اپنے مقام پر آئے گا اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی حمد اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر ہی سے ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے مومنین کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ حامدون ہوتے ہیں نو بٹا ایک سو بارہ اس سے ظاہر ہے کہ جب حمد خدا بندی مظاہر فطرت پر غور و تدبر کی روح سے ہی ممکن ہے تو مومنین کا بنیادی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات پر غور و فکر کریں کائنات کے مختلف گوشوں میں تحقیقات کریں اور ان کے ماسوس نتائج کی نفع بخشیوں کو نو انسانی کے لیے عام کر کے حمد خداوندی کا عملی ثبوت دے یہی ہے وہ ارباب فکر و نظر جن کے لیے خدا نے کہا ہے ان بھی خوقص سماوات ورد الالباب 3 لے 189 معنی یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں صاحبان عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہیں وہ صاحبان عقل و بصیرت الزین یسکرون اللہ قیام و قعودم و اعلی جنوب جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر آن قوانین خدا بندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ یتفک کرونا فی خلق سماوات ون تخلیق ارض و سما پر غور و فکر کرتے ہیں اور جب ان کائنات کی اشیاء میں ریسرچ کرنے کے بعد خالق فطرت کی ندرت کاریاں اور نفع بخشیاں ان کے سامنے بے نقاب ہو کر آتی ہیں تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ رب بنا ما خلق کا حاض آباد اے ہمارے نشو و نماد دینے والے تو نے اس سلسلہ کائنات کو نہ تو بے مقصد پیدا کیا ہے اور نہ ہی تقریبی مقاصد کے لیے یہ ہے خدا کی حمد اور یہ ہیں وہ ارباب فکر و نظر جنہیں حامدون کہا جائے گا یعنی خدا کی حمد کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ علماء کہہ کر پکارا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو علماء کا تصور ہی کچھ اور ہے لیکن ذرا دیکھیے کہ قرآن کریم کن لوگوں کو علماء کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ علام انزل اندہ السماء مان پینتیس بتا سب تھا کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا نظام آب رسانی کس قدر تعجب انگیز اور حکمت انگیز وہ فضا کی بلندیوں سے بارش برساتا ہے فاخرجنا بہی سمارات مختلف اور اور اس ایک ہی پانی سے طرح طرح کی روئیدگی پھل پھول اناج وغیرہ پیدا کرتا ہے و منال و حمر مختلف الوانحا و غرا بٹا ستائیس اور کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ پہاڑ جو یوں ہی جامد مادہ کی ساکت و سہمت تودے نظر آتے ہیں خدا کے نظام ارتقاء کی کتنی عظیم شان نشانیاں آپ کے اندر دیے ہیں ان کی چٹانیں جو کہیں سرخ ہیں کہیں سفید اور کہیں کالی بجنگ ان کی ایک ایک تہ کتنے کتنے طویل المیاد ادوار کی تاریخ اپنے دامن میں سلکائے ہوئے ہے ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ الوان اور پھر انسانوں پر مال مویشی پر اور کرا ارض پر موجود دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو کہ یہ کس طرح بے شمار انواع میں بٹی ہوئی ہے اور ان میں کی ہر نو کس طرح جدا گانا خصوصیات کی شامل ہے تم ان اشیاء کائنات کو محض سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہو لیکن خدا کے بندوں میں سے ارباب علم و حکمت جب ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس کی عظمت و جبروت کے احساس سے نرز اٹھتے ہیں انما یکش اللہ من عباد العلماء خدا کی عظمت سے وہی لوگ کپا اٹھتے ہیں جو ان اشیاء کائنات پر اس گہرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن کریم نے عزیز مان انہی کو علماء کہا ہے اب آپ غور فرما لیجئے لیجیے کہ قرآن کن لوگوں کو علماء کہتا ہے اور ہمارے ہاں یہ اصطلاح کن لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ علماء کا لفظ یوں سمجھ لیجئے کہ جن معنوں میں ہم آج تک آج کل سائنٹسٹ کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے علماء کا لفظ بھی انہیں کے لیے دوسری جگہ ہے انا تل تماوات پینتالیس بٹا تین کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں اس سے یہ نظر آیا کہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اشخارگی کائنات کے نظام پر غور و فکر کرے اور اسی سے فی الحقیقت وہ ایمان پیدا ہوتا ہے خدا کے تخلیق پر خدا کی صفات پر خدا کی قدرت پر کہ جس سے انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ فی الواقعہ مستحق حمد اسی کی ذات ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں اسی لیے اسے مومنین کا فریضہ کہا اور دوسری جگہ ہے سے اختلاف اللہ ون نہارے وما خلق اللہ حسما وات یعنی وہ لوگ جو جنہیں متقی کہا جاتا ہے یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اختلاف لیل و نہار اللہ تعالی کی کائنات کی تخلیق اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ چیزیں نشانیاں بن جاتی ہیں ان کے لیے خدا کی ذات پر ایمان میں تقویز پیدا کرنے کے لیے تو علماء بھی یہی ہے مومن بھی یہی ہیں متقی بھی یہی ہے اس سے آپ کے دل میں یہ خیال گزرتا ہوگا کہ پھر اس انداز سے اور اس مفہوم کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی ان ان شرائط کے اعتبار سے تو پھر علماء تو خیر یورپ کی اقوام کے سائنٹسٹ ہیں ہی کیا مومن اور متقی بھی وہی لوگ ہوں گے لیکن اشیاء کائنات پر غور کرنے کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جسے قرآن کریم نے خدا کی حمد کا موجب بتایا ہے یہ ساری چیزیں تو انسان کی طبی زندگی سے متعلق ہیں اس نے کہا ہے کہ اسے سفر حیات میں صحیح رہنمائی کی بھی ضرورت ہے اور یہ رہنمائی وہی کی روح سے ملتی ہے جس کی آخری کڑی قرآن کریم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی مظہر حمدیت قرار دیا ہے جہاں فرمایا الحمد للہ ابدی کتاب اٹھارہ بتا ایک یعنی ہر قسم کی حمد کی مستحق وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے پر ایک ایسا ایک قوانین نافذ کیا نازل کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں سیدھے راستے پر چلانے والا ضابطۂ حیات تو گویا دو چیزیں ہوئیں جس سے کہ انسان حامد بن سکتا ہے جو قوم حاملون کے زمرے میں آ سکتی ہے ایک تو یہ کہ وہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے اور دوسرے یہ کہ ان قوتوں کو ذہی کی روح سے بتائی ہوئی اقدار کے مطابق نو انسانی کی منفت کے لیے صرف کرے جب دو چیزیں یہ اکٹھی ہوں گی تو وہ قوم ہوگی کہ جنہیں حامدون کے زمرے میں شامل کیا جائے گا ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ حامدون میں نہیں آئے گی جس ذات اقدس و اعظم نے سب سے پہلے اس طرح خدا کی حمد کو عام کیا اسے خود اللہ نے احمد کہہ کر پکارا سکسٹی ون اوور ون یعنی بہت زیادہ ہم کرنے والا اور اسی سے وہ ذات خود محمد قرار پا گئی اڑتالیس بتا انتیس یعنی جس کی مسلسل و پہم حمد کی جائے اس کی حیات طیبہ کے یہی عظیم کارنامے تھے جن کی بنا پر کہا گیا کہ وہ مقام محمود پر فائز ہے سترہ بتا نہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہوا جسے دیکھ کر ساری دنیا پکار اٹھی کہ فی الواقع واقع مستحق ہم دو ستائش ہے وہ خدا جس نے ایسا نظام ایسا انقلاب آخری نظام عطا کیا اور اس کے بعد سزاوار حمد ہے وہ پیغام بر انقلاب جس نے اس نظام کو عمل قائم کر کے دکھا دیا اس نظام کا اگلی نتیجہ یہ تھا کہ ان قوموں کی جڑ کٹ گئی جو کمزور انسانوں پر ظلم و استداد روا رکھتی تھی اس کا یہ وہ نفع بخش کارنامہ تھا جس سے حمد خدا بندی ابھر اور نکھر کر دنیا کے سامنے آ گئی اس کے پیش نظر کہا گیا کہ دابر القم اللہ ذلام الحمد پینتالیس ظلم کرنے والی قوموں کی جڑیں کٹ گئیں اور یوں خدائے رب العالمین کی حمد صفا عالم پر منقوش ہو گئے ظاہرہ کہ اس قسم کے انقلاب کے لیے ذات خداوندی کے جلالی گوشے کی نمود بھی ضروری ہوگی یعنی اس نے تخلیق کی رانائیوں کے ساتھ غلبہ اور قوت کا مظاہرہ بھی اسی لیے قرآن کریم نے جلال اور جمال تحسین اور قوت دونوں کو سرچشمہ دونوں کا سرچشمہ خدا کی ذات کو قرار دیا ہے اس نے کہا کہ لہ الملک و لہ الحمد سکسٹی فور اوور ون اقتدار کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور حمد کا سرچشمہ بھی وہی ہے اگر کائنات میں جمالیات کے ساتھ جلالیات کی نمود نہ ہو تو یہ نظام تباہ ہو کر رہ جائے اقبال کے الفاظ میں حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو ہوئے حریری دوسری طرف جو قوت و اقتدار ہمدیت کی نظر نہ ہو وہ فرونیت اور چنگیزیت بن کر رہ جاتی ہے یعنی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی اسی لیے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس نے آسمانی رہنمائی کے ساتھ شمشیر خارہ سزاف بھی نازل کی ہے sixty seven over twenty five ان دونوں کے امتزاج سے نظام زندگی قائم رہ سکتا ہے اقبال کے الفاظ میں ای دو قوت حافظ یک دیگر اگر قوت کا نگران قرآن نہ ہو تو وہ چنگیزیت ہو جاتی ہے اور قرآن کے ساتھ قوت نافذہ نہ ہو تو وہ محض واز بن کر رہ جاتا ہے لہذا جماعت مومنین ان دونوں صفات خداوندی کے بروئے کار لانے سے حامدون بنتی ہے ان تصریحات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک عبد مومن جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ الحمد تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے اس سے واضح ہے کہ حمدیت زبان سے چاند الفاظ دہرانے کا نام نہیں الحمد للہ الحمد کہنے سے حمدیت کا فریض آداد نہیں ہوتا یہ ایک ایسے نظام کے بروئے کار لانے سے عبارت ہے جس میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں آسمانی رہنمائی کے مطابق نو انسان کی عالمگیر ربوبیت کے لیے عام کیا جائے اور جو قوتیں اس کی راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے یہ ہے سورہ فاتحہ کے پہلے دو لفظ الحمد للہ مکمل طور پر ساری کی ساری اپنی انتہائی شکل میں حمدیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے حمد کے معنی اور مفہوم کو ہم نے سمجھ لیے خدا کی ذات کا نام ہے جس کی صفات مختلف الاسماء الحسنہ کے انداز میں قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ کے کیا معنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر آپ کے دل میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا لفظ تو اتنا عام ہے اتنا معروف ہے اس قدر استعمال میں آتا ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کے بعد ہم ایک ایک سانس میں اس کو بولتے ہیں ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے وہ خدا ہے تو اس کے مفہوم سمجھنے میں کیا دقت ہوگی اور اس کی اتنی لمبی چوڑی ضرورت کیوں پیش آئے گی لیکن جب آپ کے سامنے اس کا مفہوم آئے گا تو آپ پھر مجھ سے متفق ہوں گے کہ اتنا ہی نہیں کہ اس کی ضرورت کیوں تھی بلکہ یہ کہ اس کا صحیح مفہوم